اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے